اور کیا وہ ناؤ دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے اسمان اور زمیں بنائی ان لوگوں کی مسل بنا سکتا ہے اور اس نے ان کے لیے ایک میاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ ناؤ تو ظلم ناؤ مانتی بے ناشکری کیے